والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے اور ابھی ایک بچے سے بھی آپ نے یہ آیت سنی اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے یا الذین آمن اے ایمان والو اور آگے جو حکم ہے وہ بڑا اہم ہے یہ سمجھیں کہ پورا دین اس لفظ پر قائم ہے یا ایو اللہ یا ایمان والو تقوی اختیار کر لو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ بل تنظر نفس ما قدمت لحت اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے بطف اللہ پھر وہی حکم تقوا اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العزت تمہارے ہر ہر عمل سے باخبر یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت ہوگی ایک چھوٹے بچے نے یہاں کی اسی پر کچھ معروضات ہم پیش کر دیتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کن لوگوں سے مخاطب ہے یا ایو الذین امن ان لوگوں سے جو اہل ایمان جس کا معنی یہ ہے کہ جو آگے حکم ہے اس تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو اہل ایمان ثابت کرنا پڑے گا یہ حکم مومنین کے لیے اہل ایمان کے لیے ایمان کیا ہے ایک بندہ مومن کیسے ثابت ہوگا ایمان کے چھ ارکان ہیں حدیث جبریل جو صحیح بخاری میں ہے جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کچھ سوالات کیے ایک سوال یہ تھا کہ اخبر نین ایمان کہ مجھے ایمان کی خبر دیجیے ایمان کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المان انتمن اللہ و ملائکت ہی و یوم آخر بط امن اب خیر ہی و شر ایمان چھ چیزوں کو ماننے کا نام ہے ایک اللہ کو مانو اس کے رسولوں کو مانو اس کی کتابوں کو مانو اس کے فرشتوں کو مانو اور روز آخرت کو مانو تمام تر تفصیلات کے ساتھ قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے اور چھٹی چیز یہ ہے کہ تقدیر کو مانو ہر فیصلے کو اچھا ہو برا ہو اس کو قبول کرو یہ چھ چیزیں امور ایمان ہیں اور ایک بندہ مومن تبھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ان چھ چیزوں کے بارے میں اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کی سوچ اور اس کی فکر بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہو کوئی فرق نہ ہو مثلا پہلا جو رکن ہے وہ اللہ کو ماننے کا تو اللہ رب العزت کی توحید جو عقیدے میں سر فہرست ہے اسے قبول کرنا ضروری توحید میں کوئی خلل نہ ہو کوئی گڑبڑ نہ ہو توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا اس کو واقعات ایک مانا جائے رب ہونے میں مالک ہونے میں مشکل کشا ہونے میں اور توحید کا سارا عقیدہ نفی اور اس بات کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ تعالی حاجت روا ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ داتا ہے اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ غوث ہے اس کے سوا کوئی غوث نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے اس ساری تفصیل اور حقیقت کے ساتھ جو اللہ کو مانتا ہے اس کا ایمان معتبر اور قابل قبول ہے اور جو اس تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتا اس کا ایمان مردود ہے مسترد ہے ناقابل قبول ہے کسی قابل نہیں وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں یہ مزار یہ قبریں یہ قبے سب باطل ہیں سب جھوٹ ہیں کوئی کراچی کی سرکار کوئی اجمیر کی سرکار کوئی پاک پتن کی سرکار سب باطل ہے ایک اللہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں یہ توحید ہے اور جو بندہ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے وہ مومن ہے جس کی توحید میں خلل ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا رسولوں پر ایمان یہ بھی ایمان کا رکن ہے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لایا جائے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں رسول اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں رسول کی پیروی کے مقابلے میں اگر آپ کسی چیز کو کھڑا کریں گے تو آپ کا ایمان مردود ہے کچھ لوگوں نے رسول کی پیروی کے مقابلے میں اپنے ایمان کھڑے کر دی کسی نے برادری کھڑی کر دی کسی نے باپ دادا کھڑے کر دی کسی نے کسی وڈیرے کو کسی نے کسی پیر و مرشد کو بھلا پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کسی کی مجال ہے کہ نبی اسلام کو چھوڑ کر ان کی پیروی کی جائے ان کی بات مانی جائے جو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے اس کا ایمان مسترد ہے رسول کو چھوڑ کر کسی امام کو مانے پیر کو مانے مرشد کو مانے سائیں کو مانے وڈیرے کو مانے برادری کو مانے باپ دادے کو مانے اس کا ایمان مردود ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایو الدین آمن عطی اللہ باطی الرسول بلا تبدیل اعمال اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنی نیکیاں برباد مت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو نیکیاں محفوظ ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے کس کی کرو گے جس کی مرضی تو سب کچھ برباد نہ تمہارا ایمان قابل قبول ہے نہ روزے قابل قبول نہ نماز قابل قبول کچھ بھی قبول کل کن تم تو اللہ فتح یہ اللہ اے پیارے پیغمبر اعلان کر دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا راستہ بھی یہ ہے کہ میری اتباع کرو اور کسی کی بک اللہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تم سے اللہ محبت کرے گا پیار کرے گا اگر میری اتباع کرو تو یہ ہے ایمان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو جو اللہ حکم دے رہے اس کے لیے ایمان والا بنو پہلے یہ خطاب ایمان والوں سے ان سے نہیں ہے جن کا ایمان مردود ہے ان سے نہیں ہے وہ یہاں توجہ نہ دیں ہاں توجہ دیں تو یہ دیں کہ پہلے اپنے ایمان کو درست یا یہ الذین کت کتب علیکم الصیام وہاں بھی ایمان والوں سے خطاب اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو روزے سے قبل اپنے آپ کو چیک کرو کہ مومن ہو یا نہیں جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہیں یا نہیں تاکہ روزے قابل قبول ہو یہ روزہ کسی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے فاقے کا نام نہیں ہے روزے کی بنیاد بڑے اہم امور پر ہے جن میں سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ ہے کسی کے ایمان میں اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر خلل ہے اس کا روزہ مردود ہے قابل قبول نہیں یا ایمان والے تو پہلے ایمان والے بنو اس کے بعد آگے جو اللہ کا حکم ہے اتق اللہ تقوا اختیار کرو تقوا کا فائدہ ایمان پر ہوگا ایمان پر قائم ہے تقوا اختیار کرو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ یہ تقوا کیا ہے تقوا کا اصل میں بچاؤ بچنا جب تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ بچو کس چیز سے بچو اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے جس جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس اس چیز سے بچ جاؤ یہ تخوا اس میں سر فہرست شرک ہے ایک انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک شرک سے نہ بچے کیونکہ تخوا بچاؤ کا نام ہے اور بچاؤ کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ شرک ہے شرک سے بچو کیونکہ شرک اگر انسان کے اندر داخل ہو جائے خواہ اس کے عقیدے میں خواہ اس کے عمل میں تو وہ انسان ان اللہ کسی عزت کا مستحق نہیں اس کے سب نیکیاں برباد ہیں سارے عمل فضول ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا اٹھارہ نبیوں کا نام لیا جن میں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بڑے بڑے انبیاء اور علیہ السلام اور ان اٹھارہ انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا بلو اشرف لہابت ما کانو یا اگر یہ نبی شرک کر لیتے تو ان کی بھی تمام نیکیاں برباد کر دیتے بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کا لائن اشرت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شر کر لیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں یہ انبیاء سے کتاب ہے انبیاء سے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے انبیاء کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے کہاں آسمانوں کی بلندی اور کہاں زمینوں کی پستی ہم کو اس بلندی کے مقابلے میں پستی کے حقدار بھی نہیں ہم کس سام پر شرک کرتے ہیں یہ قبروں اور مزاروں کو پوجنا کس سام پر یہاں انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے بھی اگر شرک کر لیا تمہارے بھی سب نیکیاں برباد کر گا تو تخوا نے سب سے پہلی اسٹیج بچاؤ میں شرک سے بچت کیونکہ شرک سب سے خطرناک گنا شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار کر کھلانے والا اللہ پلانے والا اللہ روزی دینے والا اللہ اور جب پکارنے اور پوجا کا وقت ہے تو خیر اللہ کو پکارو یہ لوگ اپنے عمل اور کردار سے اللہ کی خیرت کو چیلنج کرتے ہیں اللہ کی خیرت کو للکار جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو پالتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور وہ بد اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جائے تو شوہر کی غیرت کا کیا تقاضا ہوگا تمہیں اللہ کھلائے اللہ پلائے اللہ کی زمین اللہ کے آسمان اللہ کی بارشیں اللہ کی روزی اللہ تعالیٰ کا لباس اور پکارو کسی غیر کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا باغیرت ہے اس لیے مشرق کی صلاح یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بماہم بخار خار ہی النار اور کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے کتنی حیبت ناک سزا ہے ہمیشہ کا جہنمی کتنا خطرناک عذاب ہے تو شرک سے بچنا تقوا کی پہلی اسٹیج شرک سے بچنا کیونکہ تقوا میں بچاؤ کا معنی ہے پھر بدعت سے بچو بدعت شرک کے بعد سب سے خطرناک گناہ بدعت ہے بدعت کیا ہے کہ آپ نیکی کے نام سے ایسے کام کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں وہ آپ کی ذاتی ایجاد ہے یا آپ کے مولویوں نے وہ چیز بنا کر آپ کو دے دی یہ بدعت نیکی سمجھ کر کوئی کام کیا جائے حالانکہ نہ وہ قرآن میں نہ حدیث میں وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہی نہیں اور آپ وہ عمل کریں نیکی سمجھ کر یہ بدعت رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا امرنا رد جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا تھپا نہیں وہ مردود ہے وہ عمل کوئی بھی ہو عمل کرنے والا کوئی بھی ہو اس کے عمل پر ہماری مہر نہیں ہماری تصدیق نہیں وہ مردود ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہے کہ ایک عمل نیکی ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو نصیب نہ ہو ہمیں مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بھی نیکی ہوگی وہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کریں گے پھر ہم تک پہنچیں گے من عامر آمدن لئی سا لئی امرو نا رد جو ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے وہ قطع قابل قبول نہیں اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے کوئی اس کی قیمت نہیں انتہائی گھٹیا انسان ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں تو تقوا بچو شرک سے بچو بدر سے بچو تقوا کیا ہے گناہوں سے بچو یہ معصیت ہیں یہ گناہ جن کا وبال انتہائی خطرناک ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نقطہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اور زیادہ گناہ کرنے کی بنا پر اس کا پورا دل سیاہ ہو سکتا ہے اور بڑی بھیانک سزا ہے جس بندے کا دل سیاہ ہو جائے اس کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی اذانے سنتا ہے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اس کا دل سیاہ ہو چکا اس کے دل پہ اللہ کی مہر لگ چکی اللہ کا گھر اس کے گھر کے پاس ہے اور نماز نہیں پڑھتا نماز کی توفیق نہیں اس کا دل سیاہ ہو چکا اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو تقوا بچاؤ کا معنی گناہوں سے بچو شرک سے بچو بدر سے بچو گناہوں سے بچو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو جتنے بھی بچنے کے معنی ہیں وہ تقوی میں موجود ہیں اور اگر واقعی تم بچ گئے شرک سے بچ گئے بدر سے بچ گئے معصیتوں سے بچ گئے تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا پھر تم کو اللہ بچائے گا کس چیز سے بچائے گا تم کو اللہ تعالی دنیا میں ہر شر سے بچائے گا تم کو اللہ تعالی مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچائے گا تمہیں اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا یہ بھی تخوا کے مفاہیم میں شامل ہے بچاؤ گناہوں سے بچاؤ شرک سے بچاؤ بدر سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ قبر کے عذاب سے بچاؤ یہ سب تخوا کی احساس ہو میں نے عرض کیا نا کہ تخوا ایک ایسا لفظ ہے جس پر پورا دین قائم ہے پورے دین کی عمارت قائم ہے جامع ترین لفظ ہے جو روزے کی آیت ہے کتب کتب علیکم السیام کما علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم بچ سکو گناہوں سے بچ سکو معصیتوں سے بچ سکو کیونکہ روزہ ڈھال اسیام جنت کا جنت من القتال روزہ ڈھال روزہ تم کو بچاتا ہے جیسے ڈھال میدان جہاد میں بچاتی ہے تم کو دشمن کے وار سے تیروں سے تلواروں سے نیدوں سے اس طرح روزہ بھی تم کو گناہوں سے بچاتا ہے اور ایک انسان کا اگر روزہ ہو اور وہ گناہ بھی کرتا ہو تو اس کے روزے کا فائدہ نہیں دان تب روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم بچ سکو گناہوں سے بچ سکو روزے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے گناہوں سے محفوظ رہ سکو جو گناہوں سے محفوظ رہو گے پھر جہنم کی آگ سے محفوظ قبر کے عذاب سے محفوظ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ یہ رودے کا فائدہ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تقوا اختیار کر لو تخوا پوری طرح بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ کر اس قابل بن جاؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آزار سے بچا دے یہ تخوا اور آگے حکم کیا دیا بل تنظر نفسم لغد ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی کل جانتے ہو کل کیا ہے کل میری اور آپ کی موت ہے اور موت کے لیے تیاری کرنا ضروری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازے میں تھے قبرستان میں تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی اچانک پیغمبر اسلام رو پڑے آپ کے سامنے قبر کی مٹی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی آنسو سے بھیگ گئی اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا لمس اس گھر کی تیاری کر کے آنا یہ قبر سب کا گھر سب کا ٹھکانا اس کے لیے تیار ہو کر اس کی تیاری کر کے آنا بغیر تیاری کے اور پھر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ سب اللہ اللہ دین عام بالقول ثابت تھی فی الحیات دنیا و فی یہ آیت اس خبر کی تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن ثابت قدمی کیسے دیتا ہے بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے اور قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی دیتا ہے معنی یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ قبر کی تیاری ہے اس کلمے کو پڑھو اور سمجھو یہ کلمہ کیا ہے سمجھنا نہیں اس کو بغیر سمجھے اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جس کلمے کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمان بنتا ہے اس کلمے کو سمجھا نہ ہو اس کی سمجھ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے لا الہ الا لا کا معنی نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ صرف ایک اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہیں بھی نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق یہ اس قبر کی تیاری پختہ اور ٹھوس عقیدہ جو شرک سے محفوظ ہو جو توحید کے نور سے منور ہو صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو فرمایا کہ اس قبر کی تیاری کر کے آنا اور تیاری کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کو ماننا اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی عبادت کے لائق اس ماننے میں سارا دین آ جاتا ہے ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کی توحید کو نہ مانتا ہو اس نے اللہ کو مانا ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو اس نے اللہ کو مانا ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اللہ تعالی کی فرض کی ہوئی نماز نہ پڑھتا ہو اس نے اللہ کو مانا ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہو اور اس کے فرض کی ہوئے روزے نہ رکھتا ہو اس نے اللہ کو مانا اس ماننے میں سارا دین تو فرمایا اس قبر کی تیاری کر کے آنا اور اس قبر کی تیاری کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ خالی پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے سمجھنے کا عمل کرنے کا لا الہ الا اللہ پورا دین ہے عقیدہ ہے عمل ہے منہج ہے سیاست ہے ہر چیز لا الہ الا اللہ ہمارے عمل کا محور لا الہ الا اللہ ہمارے جہاد کا محور لا الہ الا اللہ ہماری سیاست کا محور لا الہ الا اللہ ہمارے عقیدے کا محور لا الہ الا اللہ اس کو ساری جہاد کے ساتھ قبول کرو یہ قبر کی تیاری اور تیاری کے بغیر آ گئے تو قبر کا عذاب بڑا ہال نہ کرو بڑا ہال نہ کرو افر شروح میں جہاں مستقل بستر جہنم کی آگ کا ہوگا حفرت من النار قبر کو کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا کہا گیا کچھ لوگوں کے لیے جنت کا باغیچہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا اوپر جہنم کا بستر المسوح من النار اور بدن پر جہنم کا لباس باب من النار اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا کتنا بھیانک عذاب ہے کوئی برداشت کر سکتا ہے تو جس گھر میں ننانوے سانپ روز چھوڑے جائیں ننانوے سانپ چھوڑے جائیں اتنے خطرناک کہ ان کے شہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو زمین پر موجود سارے باغات فصلیں کڑوی ہو جائیں اور قیامت تک پھر یہ زمین اگانے کی قوت سے محروم ہے ننانوے سانپ چھوڑے جائیں گے اس ایک شخص کو کاٹیں گے ڈسیں گے اپنا زہر بھریں گے اس کے بدلے کتنا تلخ ہے فرمایا کہ اس کی تیاری کر کے آئے اور بہترین تیاری لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے پڑھنے کے ساتھ سمجھنا عمل کرنا اس کے تقاضوں پر قائم رہنا اور جو بھی اس کے متعلقات ہیں شرائط ہیں ان سب کو اپنا کر یہ کلمہ پڑھا جائے اور اس کا اقرار و اعتراف کیا جائے تو بلطنز تنظر نفس ما قدمت ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی یہ کل آنے والی آج فتنوں کا دور ہے کہیں جہاد کرش ہو رہے ہیں اور کہیں سیلاب لوگوں کو بہا کر لے جا رہے ہیں اور کہیں بارشوں کی ہے اور کہیں خودکش حملے ہیں دھماکے ہیں کس کی زندگی کی ضمانت یہ کل آج بھی آ سکتی یہ بہت کل بھی آ سکتی تو ہر شخص دیکھے اس نے اس وقت کے لیے کیا تیار کیا تیاری کی ہر شخص نے خود اپنی قبر میں جانے اگر کسی کی سوچ ہے کہ میرا پیر مجھے بچا لے گا کوئی نہیں بچا سکتا اپنا عمل کام آئے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا عمل کر لو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا عمل کر لو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں اپنی برادری کو خطاب کیا عمل کر لو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں تو کون ہے کام آنے والے کون ہے کام آنے والا آج کی عورت مزار میں جاتی ہے تو مزار کا ملنگ کہتا ہے کہ اپنا چہرے کا نقاب ہٹا دو تاکہ حضرت صاحب تم کو دیکھ لیں اور قیامت کے دن پہچان لیں اور تم کو بچا سکے عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے بے غیرتی کون بچا سکتا ہے کوئی نہیں بچانے والا یہ سارے جھوٹے بیروپیے لوگ ہیں دنیا کمانے والے صرف ان کی نگاہیں آپ کی جیبوں پر ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحمان لیاخذون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ یہ بہت سے یہ مولوی اور بہت سے یہ پیر تمہارے پاس آئیں گے تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے اور تمہارا مال بھی کھائیں گے ان کا جو مدعا ہے وہ کیا ہوگا نظرانے چڑھاوے کسی کو سونے میں تولا جا رہے نظرانے سال میں ایک بار زیارت کرواتا ہے اپنا منہ دکھاتا ہے اور اس کو لوگ سونے میں تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے امور کا کارساز ہے ہمیں سنبھالنے کا نہیں بغیر عمل کے کوئی نجات نہیں اللہ اپنے پیغمبر سے بمبار ہے کہ واحب ربا کا حت یقین اے محمد آپ بھی اپنی موت تک اللہ کی عبادت یہ عبادت اور یہ عمل سب کے لیے ضرور سب کے لیے ضرور یہ لوگ جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں بے نماز نہ روزے نہ نماز اور چرسوں اور بھنگوں کے نشے میں دھت رہنے والے یہ تمہیں کیا بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکم دے رکھے تنظر نفس تم ماں ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی وہاں تمہارا عمل کام آئے گا کوئی چھڑانے والا نہیں کوئی بچانے والا نہیں عمل کام آئے گا تو اس تیاری کو دیکھو اس پر غور کرو اور بہترین تیاری لا الہ الا اللہ توحید خالص اللہ کے رسول کی اطاعت کے بہترین تیاری ہے قبر میں تین سوال ہو گے من ربک من نبی تیرا رب کون اس کا جواب وہی دے گا جس کا رب ایک اللہ ہوگا اور اگر تم نے بہت سے رب بنا رکھے اجمیر میں یہ رب ہے گولڑا میں یہ رب ہے پاک پتن میں یہ رب ہے کراچی میں یہ رب ہے بہت سے رب بنا رکھے ہوں گے کوئی جواب نہیں بن پائے کیا جواب دے یہ جواب وہ دے گا جس کا ایک ہی رب ہے اللہ رب العزت جس کے بہت سے رب ہیں وہ قطعا کوئی جواب نہیں دے پائے من نبی ہمارا نبی کون ہے اس کا جواب وہی دے گا جس نے ایک نبی کو مانا اس کی اطاعت کی نماز پڑھی تو اس کے طریقے کے مطابق زکات دی تو اس کے طریقے کے مطابق حج کیا تو اس کے طریقے کے مطابق روزے رکھے تو اس کے طریقے کے مطابق وہ اس سوال کا جواب دے گا کہ نبی جی محمد میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس شخص کے پاس ہزاروں مرکز ہوں اطاعت کے کہیں برادری کا اصول کہیں باپ دادوں کی اطاعت کہیں پیر و مرشد کی باتیں اور کہیں ائمہ کی پیروی اور تکلیف ہزاروں جن کے پاس بنیادیں ہوں وہ کیا جواب دیں نبی نبی جی محمد اس سوال کا ایک ہی جواب ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جواب وہی دے گا جس نے پوری زندگی ایک نبی کی اطاعت کی اسی کا کلمہ پڑا ہے اسی کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کی اطاعت کرنا فرض ہے اور اسی کی خالص اطاعت کرنے والا اس سوال کا جواب دے گا اور کوئی نہیں دے سکے گا ماں ہوگا تمہارا دین کیا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے دین یعنی اسلام میرا دین اسلام اس کا جواب کون دے گا جس نے پوری زندگی اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی پوری زندگی اسلام کو مانا اسلام کو نافذ کیا پوری زندگی اسلام کو اپنائے رکھا خود خلوف اسلم کافا اسلام میں پورے آ جاؤ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنے عقیدے کے ساتھ داخل ہو گیا اپنے عمل کے ساتھ سیاست کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا وہ اس کا جواب دے گا وہ جس کے سامنے کئی راستے ہوں کئی کلچر ہوں کئی ثقافتیں ہوں وہ اس کا جواب نہیں دے پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی تیاری کر کے یہ تیاری کی بنیادیں یہ موت سب پہ آنی اچانک آ جائے گی اور حکم بھی ہے بڑا سپوتھن میں جب تم پر موت آئے تم سچے اور پکے مسلمان یہ تیاری ہے اس کل کی بل اور نفس بلطنز ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیار کیا اور دیکھنے کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنی نیکیاں دیکھو یہ کل کے لیے پوری ہے یا نہیں اب ہوئے رج اللہ ہو اپنی موت کے بعد رو پڑے نبی رسلام کے صحابی موت سے قبل رو پڑے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے جواب دیا کہ اب کی قلت زادی وہ بعد سفر اس لیے رو رہا ہوں کہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ ہر سفر کی انتہا ہوتی ہے لیکن یہ سفر اس کی کوئی انتہا نہیں یہ ہمیشہ قائم رہے گا جاری رہے گا اور اس کے لیے نیکیاں بہت تھوڑی زاجرہ بہت کم تو تم دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی وہ تیاری اس قابل ہے کہ کل تمہیں بچا سکے تمہارے کام آ سکے سفر بہت طویل ہے زادرہ بہت چاہیے دیکھو زاج کتنا کتنا اور دیکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھو یہ نیکیاں تمہارے لیے کار آمد ہے بھی یا نہیں بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں ان کے لیے کار آمد نہیں ہوتی عامل میرا سے تسلا نارن حامیہ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن قیامت کے دن جہنم میں گرا دیے جائیں ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں ہیں یہ بھی دیکھو کہ یہ نیکیاں کارآمد بھی ہے نہیں نیکی کارآمد کیسے ہوتی ہے نیکی کارآمد ہوتی ہے دو شرطوں کے ساتھ بارکیف توحید تو ضروری ہر لحظہ ہر سانس لیکن ہر نیکی کارآمد کب ہوگی اس میں دو چیزیں موجود ہیں ایک اخلاص کہ وہ نیکی اللہ کے لیے خالص ہو اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو اللہ کے لیے اخلاص ہو تو وہ نیکی کار آمد ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیکی اول سے آخر تک پوری کی پوری مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سنت کے مطابق ہے تو کارآمد ہوگی سنت کے خلاف ہے تو بیکار اور ناکار یہ سب دیکھو یہ سب غور کرو بل تنظر نفس القدمت ہر شخص یہ دیکھ کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی کتنی تیاری کی اور جو تیاری کی ہے وہ کل کارآمد ہوگی یا نہیں کام آئے گی یا نہیں آئے گی یہ سب دیکھو اور غور کرو تو یہ آئے تھے قریباً اور آگے فرمایا کہ فتح اللہ پھر اللہ سے ڈر جاؤ تخوا اختیار کر لو اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر تمہاری ہر تمہارے ہر عمل کو دیکھ لو وہ عمل دن کا ہو رات کا ہو لوگوں کے سامنے کرو چھپ کر کرو گھر کے اندر کرو گھر سے باہر کرو تنہائی میں کرو اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہے بما کالم ربو کا نسیح اور تیرا پروردگار کسی عمل کو بھولنے والا نہیں ابو دردا کا قول ہے رضی اللہ عنہ البر لا یمنا بل اسم لا یمسا کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بلایا نہیں جائے گا اس کو ہر چیز یاد ہے وہ کسی چیز کو بھولنے والا نہیں تو ہر چیز سے باخبر ہے ہر عمل سے باخبر ہے لہذا اللہ سے ڈر جاؤ صحیح معنی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے اور کیوں دیکھ رہے تاکہ تم کو اس کی جزا اور سزا دے یہ مقام بڑا ہی قابل یا ایوہ الذین اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بچاؤ حاصل کر لو بل تنظر قدمت لغد اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے بتخ اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرما دے ہمارے ظاہر و باطن کو ہمارے قلوب کو اعمال کو اللہ تعالی تقوا کے نور سے منور فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے خوف سے بے نیاز کر کے اپنے خوف میں مبتلا کر دے اور ہمیں پوری زندگی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پیارے پیغمبر کی تعلیم اور پیارے پیغمبر کی اطاعت اور پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے دے ہمارا ہر عمل ہر حرکت پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کے فرامین کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص عطا دے اور یہ روزے اور یہ عبادات جو بھی ہو رہی ہیں اللہ پاک ان میں اخلاص پیدا فرما دے اور سنت کے مطابق یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اقول قولی حاضر بس اللہ علیہ العالمين